حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ سات پر سجدہ کریں اور آپ کو بال اور کپڑے سمیٹنے سے روکا گیا دونوں ہاتھوں پر پر دونوں دونوں گھٹنوں اور پاؤں کی انگلیوں کے کناروں پر حدیث کے راوی سفیان نے کہا ابن تاؤس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھے اور انہیں ناک پر سے گزارا اور فرمایا یہ ایک عضو ہے امام نسائی نے فرمایا یہ یعنی امام نسائی نے فرمایا لفظ میرے استاد محمد بن منصور کے ہیں سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار ننانوے